عامر شعبی نے کہا ایک شخص حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس آیا جبکہ ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی موجود تھے وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز رہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکاسی